تحکم عقل اور عبارت کھڑی ہے زو خفافتن فی عقل ہی و رائے ہی کھڑا ہے نہیں کھڑا اور ساتھ کھڑی ہے عبارت یہ کیا ہے دیکھ رہے ہو وہ حاشے پر ہے ساتھ کھڑی ہے زو خفافتن فی عقل ہی نہیں کھڑا ہوا زو خفافتن فی عقل ہی اب بیداری بس چیز ہے میری طرف دیکھو میں ایک اور مانا بات کرتا ہوں سنو بات امام راضی اللہ نے کیا ہے وہ بھی لکھا ہے لیکن سمجھنا پہلے کسی علم کو حاصل کر کے آگے پہنچانے کے لیے تین قوتوں کی ضرورت ہے علم کو حاصل کر کے آگے پہنچانے کے لیے کتنی قوتوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہے قوت الادراک کیا کہہ رہا ہوں قوت الادراک کا معنی استاد کی بات کو سمجھنے کی طاقت ہونے بیان کرنے والے کی بات کو ہو اول تو سمجھنا ضروری ہے نا جی استاد اور بیان کرنے والے کی بات کو سمجھنے کی قوت ہوئے قوت میں نے ادراک کی قوت ہوئے انسان اس بات کا ادراک کر لے لے اور اس کو سمجھ لے لے کچھ سمجھ آیا ہے نمبر دو قوت الحفظ نمبر دو کہ پھر اس کو حادثے میں محفوظ رکھنے کی قوت ہوئے بھول نہ جائے سمجھ رہے ہو حادثہ ہوئے اور محفوظ رکھنے کی قوت ہوئے اور بھول کتنی ہو گئی تیسرا تیسری قوت قوت الامانت کہ پھر اس کو آگے پہنچانے کی بھی طاقت ہوگی آگے بیان کا بھی انداز ہوئے کہ اگلے سانے کے دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے کچھ سمجھ رہا ہو کتنی قوتیں ہیں تین قوت الادراک قوت الحفظ قوت الامانت وہ مرہ کا معنی وہ ہستی جس کے اندر تینوں قوتیں بدر جائے اتم موجود ہیں وہ مرہ کا معنی وہ ہستی جس کے اندر تینوں قوتیں قوت الادراک قوت الحفظ قوت الامانت بدر جائے اتم موجود ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے رو سمجھ رہے ہو تمہارے پاس یہ معنی لکھا ہوا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے میرے خیال کہیں اوپر یا نیچے یا کہیں نہیں لکھا ہوا ہاں ہاشیے پر ہے کنارے پر کونے پر ہاشیا کونے پر دوسرا ہاشیہ شروع ہو رہا ہے کہاں کونے پر آگے کونے پر جامع ما یوجب الوسوق جامع جبرائیل نے جمع کر لی وہ تمام قوتیں جو وسوخ اور اعتماد کو واجب کرتی ہیں وسوخ اور اعتماد کو کس طرح قوت الحفظ قوت الادراک قوت ال ہاں یہ بے ترتیب لکھا ہوا ہے ترتیب ہوئی ہے جو میں نے بتا دی ہے قوت الادراک قوت الحفظ قوت الامانت بس وہی خلاصہ کیا نکلا کہ زو مرہ کا معنی مستحکم عقل والا مضبوط عقل والا بس یہ معنی ہے مراد وہ ان تینوں چیزیں ہیں اب میری طرف دیکھو اب یہ بھی شبہ کا جواب ہے شبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جنات تو اس کے قریب نہیں جا سکتے مان لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وہی لے کر آیا ہو راستے میں بھول گیا ہو راستے میں وہی بھول گیا ہو اللہ نے کرنا خبردار وہ ملک جو وہی لے آنے والا ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے وہ زو مل رہا ہے وہ مستحکم اور بڑے مضبوط عقل والا ہے اور اس کے اندر تو وسوخ کی تمام شرائط پائی جاتی ہے وسوخ کی تمام شرائط قوت الادراک قوت الحفظ قوت الامانت وسوخ اور اعتماد کی تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے یہ کہنا کہ وہ بھول گیا یہ بھی غلط ہے زو مل رہا صاحب ہے مرت مستحکم عقل والا تو کا مانا والا کر رہا ہوں مستحکم عقل والا مضبوط عقل والا جی بہ بل او اعلی ثم دنا فصد اللہ خستوا بہ بل دل اعلی میری طرف دیکھو میں واقعہ بتا دوں پھر ترجمہ کروں گا پھر سوال جواب کروں گا واقعہ یہ ہے کہ حضرت کو نبوت ملی غار ہرا میں جبریل علیہ السلام رات کے وقت تشریف لائے اکرا جو ہے اس کے بعد تین سال وہی بند ہو گئی کتنی سال تین سال بعد پھر جبریل نے آنا شروع کیا جب جبریل نے آنا شروع کیا تو ایک دن نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ تو اپنی اصلی شکل تو مجھے کبھی دکھا تو یہ میرے پاس آتا ہے انسانی شکل کے اندر اور کبھی بغیر نظر آنے کے یوں وہی دے دیتا ہے مہربانی کر کبھی اپنی اصلی شکل مجھے دکھا تو جبریل نے وعدہ کیا کہ میں دکھاؤں گا کبھی نہیں جی؟ چنانچہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام اجیاد کے محلے میں آ رہے تھے کیا نام ہے اجیاد اجیاد اب بھی موجود ہے محلے میں آپ آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر یہاں نمودار ہوا میری طرف دیکھو گے مشرقی کنارے پر نیچے نا کیونکہ نیچے جو ہے وہ آگے پہاڑ وغیرہ وہ چھپ جاتی ہیں چیزیں اور اوپر درمیان آسمان میں بھی نا کیونکہ دیکھنے میں دقت ہوتی ہے اور پوری پہچان نہیں ہوتی اس سامنے آسمان کے مشرق کی اوپر والا کنارہ یہاں علیہ السلام ظاہر ہوا اپنی اصلی شکل دکھائی لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے پر تھے سمجھ رہے ہو مشرق سے لے کر مغرب تک پورے کنارے اس کے جسم سے چٹے پور ہو چکے تھے اور وہ یہاں ایسے نمودار ہوا حضرت نے جو دیکھا نبی علیہ السلام نے حدیث میں آیا ہے آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے اور ملا سن رہے ہو خیال کرنا جبریل علیہ السلام کو جو آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے چنانچہ جبریل امین پھر سمٹنا شروع ہو گیا سمٹتے سمٹتے سمٹتے بندے کے برابر بن گیا اور آ کر حضرت کو اٹھایا اور حضرت کو صاف کیا پھر حضرت کو دبایا گلے لگایا سمجھا سی اور حضرت کو جب اچھی طرح ہوش آئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو گمان نہیں تھا کہ اتنی بڑی بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ پاک نے مجھے چھ سو پر دیا ہے اور آج میں نے دو پر ظاہر کیے ہیں کسی ظاہر کیے ہیں دو پر میں نے ظاہر کیے ہیں اور اسرافیل جو ہے اسرافیل علیہ السلام وہ تو مجھ سے کہیں اور بڑا ہے وہ تو مجھ سے اور بڑا ہے بہرحال یہ واقعہ پیش آیا اس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ ہے اب پہلے ترجمہ کر لو پھر میں انشاءاللہ مطلب عرض کرتا ہوں فوکل آلہ پس سیدھا کھڑا ہو گیا کا من سیدھا کھڑا ہو گیا جبریل علیہ السلام وہ واسطے وہی دراحے کے وہ سات کنارے اوپر والے کے تھا کنارے میں نے ارجن نیچے والا کنارہ زمین کے قریب جو ہے نا اس میں بھی ابہام رہ جاتا ہے وہ آگے رکاوٹیں ہوتی ہیں پہاڑ مکان وغیرہ یہ کنارا تھا اور کنارا بھی اوپر والا سمجھے نا سر جی؟ اور کنارا کیوں تھا وہ فخر کیوں تھا وقت کیوں نہیں تھا اس لیے کہ وقت کو دیکھنے میں ایک تو تکلیف ہوتی ہے دوسرا پہچان پوری نہیں ہوتی سامنے جو ہے اس کو آسان ہوتا ہے دیکھنا اور اچھی طرح بندہ دیکھ لیتا ہے اور وہ سات کنارے اوپر والے سے تھا لیکن لکھا ہے شرقی کہتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے جو مشرقی کنارہ تھا آسمان کا اس لیے شرکی ہے اور وہ سات کنارے اوپر والے کے تھا میں نے پھر جبرین سمٹتا گیا بندے کے برابر ہو گیا پر حضرت کو آ کر دبایا گلے لگایا حضرت رہے ہو سنا اسی دوران وہی بھی آ گئی سما دنا فت اس کے بعد قریب ہوا اس کے بعد قریب ہوا لیکن ذرا ایک لفظ بڑھا دے تمہارے پاس نہیں لکھا ہوا در صورت بشریہ بس یہ لفظ بڑھا دو دنا کے نیچے در صورت بشریہ لکھ لیا ہے در صورت بشریہ اس کے بعد قریب ہوا وہ جبریل علیہ السلام فتح اللہ بس اور زیادہ قریب ہوا فتح اللہ کا مانا ہاں فتنا تو سما دنا اس کے بعد قریب ہو گیا بت دلہ پس اور زیادہ قریب ہو گیا خیال کرو مانے کا خیال کرو تھا کان اب اونے او ادنا کان کا قرب جسمانی ہے اور کاب کا معنی میں اندازہ کروں بے معنی قدر کاب بے معنی قدر اب خیال کرو تب ہوا جو ان کے درمیان جو کچھ تھا وہ اندازہ دو کمانوں کا اندازہ دو کمانوں کا او ادنا او بے مانا بل ہے اور یہ قرب روحانی مراد ہے بلکہ اس سے زیادہ قریب بلکہ او ادنا کا مانا او ادنا کا مانا بلکہ اور زیادہ قریب او بے مانا بل ہے اور یہ قرب روحانی ہے بلکہ اور زیادہ قریب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں فتد اللہ فکان کا کیا مطلب ہے عربیوں کی عادت تھی کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے تھے تو اس زمانے میں تیر کمان کا رواج تھا نا جی کس کا رواج تھا تیر کمان تو ہم نے دیکھا ہے سمجھا کمان اور لکڑی ہوتی ہے باریک سی اور یہاں دھاگا باندھا ہوتا ہے چمڑے کا سمجھا جی تو وہ یہاں سے تیر نکلا کرتا ہے تو وہ تیر کمان وہ بھی لے آتا وہ بھی لے آتا اور ایک دوسرے کی کمان جب ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتے یوں سمجھ رہے ہو میں سمجھاتا ہوں آگے بھی یوں رکھ لیتے پھر زید کی کمان امر لے لیتا امر کی کمان زید لے لیتا ہر ایک جو وہ تیر نکالتا اشارہ ہوتا کہ تیرا نقصان میرا ہے میرا نقصان تیرا ہے تیرا نفع میرا ہے میرا نفع وہ سمجھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو دو پھتیاں ہیں یہ یہ ملی ہوئی یا نہیں ملی ہوئی یہ ہے کعبہ کو خیر کیا ہو گیا ایک کمان جو دوسری کمان کے اوپر رکھی گئی تو وہ دونوں آپس میں کیا ہو گئی مل گئی اور دیکھ رہے ہو آپس میں دونوں کیا ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت کو جو دبایا تو جبریل اور محمد علیہ السلام دونوں اس طرح مل گئے آپس میں آپس میں اس طرح کیا ہو گئے رسول ملکی اور رسول بشری دونوں جو آپس میں ملے تو اس طرح مل گئے کچھ سمجھ آیا ہے یہ تو ملے ہوئے ہیں یہ دونوں کے جسم آپس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہے قرب جسمانی کیا ہے لیکن ان دونوں کا قرب روحانی جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ تھا اس سے بھی کچھ سمجھ رہے ہو بھلا دیکھو جی یہ دو جسم آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن ہیں تو غیر غیر نا لیکن روحانی تعلق ہم عقیدہ ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا وہ ایک سبھی زیادہ چاہے پتہ نہیں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا دونوں کمانے ملا دی جاتی ہیں تو جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں جو مل گئے یہ قرب کون سا تھا جسمانی او ادنا فرمایا سے بھی زیادہ قریب ہوگا یعنی روح سے بھی زیادہ قریب ہے جسم تو یہ قرب رکھتے ہیں لیکن روح اس سے بھی ہاں اب مانا کرو دنا فتح اللہ اس کے بعد قریب ہوا وہ جبریل علیہ السلام در صورت بشریہ فتح اللہ پس بس اور زیادہ قریب ہو گیا فقان قاب قوسین قرب جسمانی تک ہوا اندازہ دو کمانوں کا جس طرح دو کمانیں آپ میں مل جاتی ہیں اس طرح ہو گیا او اجنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب وہ کون سا قرب ہے جناب وہ روحانی قرب ہے او ہا عبد دہی ماں او ہا تب وہی کی اس اللہ تبارہ کا بتا نہیں اللہ پاک نے طرف اپنے بندے سے ماں اوہا جو کچھ کے وہی کی اللہ نے جو کچھ کے وہی کی وہی کی اس وقت جبریل نے جب دبایا ہوا تھا نا حضرت کو اس وقت بھی وہی دے رہا تھا تو سمجھ رہے ہو تاکہ حضرت کو اور زیادہ اعتماد ہو جائے کہ یہی تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا اور وہی لے آتا ہے جب اسی صورت میں آتا ہے اب تو یہ اصلی صورت میں میں اس کو دیکھ چکا ہوں یہی تو مجھے وہی دے رہا ہے یہ وہی ہے سمجھ لیے بات آیت حل ہو گئی اب میں اس آیت کا جو اصل مطلب ہے وہ کر رہا ہوں یہ بھی سوال کا جواب ہے بل یہ کیا ہے سوال یہ ہے ٹھیک ہے مان لیا کہ جبریل ہے بڑی طاقتوں والا ہے سمجھا نا کہ جو جن بھی اس سے وہی نہیں چھین سکتے اور جناب من وہ آپ جو ہے بڑے عقل والا ہے اور وہ کبھی بھول نہیں سکتا لیکن نبی علیہ السلام کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جبریل ہے ممکن ہے کوئی جن آ گیا ہو حضرت کے پاس کیا سن رہے ہو حضرت کو کس طرح پتا چلا کہ یہ جبریل ہے یہ تو تب پتا چلے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اصلی شکل میں دیکھا ہو نبی علیہ السلام نے اس کو جب اصلی شکل میں دیکھا ہوگا تو تب معلوم ہوگا ممکن ہے کوئی جن آ گیا ہو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے میرے پیغمبر نے جبریل کو اپنی شکل میں بھی دیکھا ہے بہو دل دنا بات سمجھ ہے اس سوال کا جواب ہے علماء نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا سمجھ رہے ہو جبری علیہ السلام کو اپنی شکل میں صرف کس نے دیکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا علیہ السلام ابریم علیہ السلام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا اچھا سی اب ایک اور مسئلہ عرض کرنا ہے ان آیات کی تقریر میں نے جو آپ کو عرض کی ہے سما دنا فتح یہ دانی متدلی جبریل علیہ السلام ہے کون ہے یہ دانی متدلی کون ہے یہ قریب آنے والا کون ہے جبری خلاق و تسلیم اور اس کی یہی ایک ہی تفسیر ہے جمہور علماء نے یہی تفسیر نقل کی ہے بلکہ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے آنا اول حاضل اما میں اس امت کا پہلا انسان ہوں جس نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ دانی متدلی کون ہے آپ نے سمجھا جبریل ہو یہ جبریل ہے سمجھ رہے ہو اس لیے یاد کر لو کیل کال تو مفترین نے بہت لکھ ماری ہے لیکن اکثر اور جمہور مفترین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ تفسیر چونکہ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ نے منقول ہے صحابہ بھی سارے اس طرف ہیں سارے کہ یہ دانی متدلی کون ہے کون ہے جبریل علیہ السلام وقت یہی محقق بات ہے اور یہی صحیح بات ہے بات سمجھ اب دوسرا مسئلہ چلو بھائی یہ تو دانی متدلی جبریل ہو گیا ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا نبی علیہ السلاط و تسلیم نے اللہ پاک کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے یہ مسئلہ روزت باری تعالیٰ کا مسئلہ کہ نبی علیہ السلام نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بات سمجھ رہی ہے تو جناب من حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر محققین کرام نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھا ان آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کو نہیں دیکھا بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مصروف کو اس نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلاط کے نے میں رہا محمد ہل رہا تو سن رہے ہو رہا محمد الربا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے بیوی ایشا فرماتی ہے لقد پسا شاری کلتا تو اور نے جو بات کی میرے کو رونگ کے کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہا ہے انتمن فلاسن تین باتیں کبھی نہ بھولنا ہمیشہ یاد رکھو فرمایا جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے فقط آزما فریت اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے کیا سمجھ رہے اللہ فرماتے ہیں اللہ قدر کل بہو سارا بہ لطیف الخبیر اور فرمایا جو تجھے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں معافی غدن جو کل ہونے والا ہے تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور فرما جو تجھے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا دیا ہے اس نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک تفلا تفعل فما بلغت رسالتا اے میرے پیغمبر علیہ السلام سب کا سب پہنچا دو اگر آپ نے کچھ بھی اپنے پاس رکھ لیا تو یوں سمجھو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا سمجھ رہے ہو تو بہرحال ہمارا تو یہی مذہب ہے حضرت پتھر کی لکیر کی طرح کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا کیونکہ ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے ایک روایت بھی بلکہ حافظ ابن کثیر فرماتے ولا جسی ہو فیض والے کا شے ان کچھ بھی صحیح نہیں ہے کچھ بھی سمجھا علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک جماعت اس طرف چلی گئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے حافظ ابن کثیر فرماتے کہ میں حیران ہوں کہ اس نے جماعت کا لفظ کیسے بولا وہ کون سی جماعت ہے جو کہتی ہے وہ نام تو لیں گے اس جماعت کا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو کہتی ہے صحابہ کی جماعت ہے تابعین کی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ حضرت نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے ایسے کہہ دیا کہ جماعت چلی گئی ہے وہ سمجھ رہے ہو یاد کر لیجیے بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزت باری تعالیٰ کے قائل ہیں لیکن بخاری شریف کے حاشے پر دوسری کتابوں میں مفترین نے صاف لکھا ہے کہ وہ رو جاتے قلبیہ کے قائل ہیں کس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے دل سے دیکھا ہے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا وہ بھی قائل نہیں ہے بات سمجھ نہیں ہے سوال کرنا حضرت ابن مسعود حضرت ابو حریرا حضرت ابو ذر یہ صحابہ احترام سارے یہی فراہتن کہتے ہیں کہ اللہ کو حضرت نے ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا ما کا گل تمہارا اثر والا ما یڑا اب یہ بھی اور شبوں کا جواب ہے شبہ یہ ہوتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ جبریل علیہ السلام کو حضرت نے دیکھا ہے ممکن ہے حضرت کی دل نے غلطی کی ہو ممکن ہے حضرت کی دل نے غلطی کی ہو کس طرح کہ ہوگئے کوئی اور اور حضرت سمجھ بیٹھے ان کے یہ جبریل ہے وہ سمجھ رہے ہو حضرت نے جس چیز کو دیکھا ہے ممکن ہے وہ کوئی اور چیز ہو جبریل نہ ہو حضرت نے سمجھا ہو کہ جو جبریل ہے اللہ فرماتے ہیں ظلم کی بات ہے ایک آدمی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ تو اس میں غلطی ہے بھئی ایک آدمی نے تمہیں کوئی خبر دی ہے کہ چوک مکی مسجد پہ فلانا واقعہ ہوا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ کیا ہو غلطی ہوئی ہو تو سنو بات اس میں ممکن ہے کہ کیا ہوئی ہو من کرے کہ غلطی ہوئی ہو لیکن ایک چیز کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تم خود دیکھ کر آئے ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہے کیا بلا ہے تمہیں بتائیے بھائی آنکھوں دیکھی چیز ہے اس میں کہہ سکتا ہے کہ غلطی کی ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے یہ پنکھا چل رہا ہے کوئی تمہیں کہتا ہے کہ تم نے غلط دیکھا ہے تو یہ صحیح ہے اللہ فرماتے ظلم ہے میرے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جبریل ہے آنکھوں دیکھا واقعہ تم کہتے ہو غلطی کی ہے ماں کا کا بل فکا جواب شبو نہیں غلطی کی ہے دل میں مانا غلطی نہیں غلطی کی ہے دل نے اس چیز میں جو اس نے دیکھی ہے جس چیز کو حضرت نے دیکھا ہے اس کے دیکھنے میں حضرت کے دل نے غلطی نہیں کی ہے افا تمہارو نہ دلیل جواب کیا لکھا ہو دلیل جواب کیا مطلب ہے فواد غلطی نہیں کی دلیل کیا ہے آیا جھگڑتے ہو تم میرے پیغمبر کے ساتھ ان باتوں پر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے سمجھ آیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرا پیغمبر کے لیے جبریل ہے آنکھوں سے کی بات میں تم جھگڑ رہے ہو کہ جو پیغمبر نے غلطی کی ہے سمجھا سی جی؟ آیا بس جھگڑتے ہو تم اس پیغمبر کے ساتھ اوپر ان چیزوں سے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے والا پدرا ہو نگلا تن اوکھرا والا پدرا ہو اور سوال کا جواب ہے سنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کو سو بار خواب میں دیکھا ہے تو کیا ہے خواب میں دیکھا ہے تو کیا ہوا میں تو بات کر رہا ہوں آنکھوں سے دیکھنے کی کہ آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سمجھا سر سنو بات سوال ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا کتنی مرتبہ دیکھا حالانکہ ایک مرتبہ دیکھنے سے معرفت تامہ حاصل نہیں ہوتی معرفت تامہ کے حصول کے لیے بار بار دیکھنا ضروری ہے بار بار دیکھنا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا ہے ایک بار نہیں بلکہ اب دیکھو راہو اخرا جواب شبو کیا میں میں روزت نہیں ہوئی نہیں ہوئی دماغ نہیں ہے میں تو نفی کر رہا ہوں بار بار نفی کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی بات والا رہا ہو نزلہ اخرا اور البتہ تاکہ دیکھا حضرت نے اس جبریل علیہ السلام کو نزلتن اخرا باری دوسری دوسری بار بھی دیکھا معراج کی رات کب دیکھا ہے معراج کی رات سل منتہا مکان کیا لکھا ہے کہاں دیکھا ہے نزدیک المنتہا کے حضرت سمجھو بات میں پیچھے سمجھایا ہوں عرش کی دائیں جانے ایک درخت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اسے کہا جاتا ہے سدرت المنتہا چلو چلو چلو کیا کہا جاتا ہے اسے فدرا اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر جو بیر کا درخت ہے وہ درخت اس کے مشابے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس درخت کو دیکھا اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کے پھل جو تھے وہ حجر علاقے میں بڑے بڑے مٹکے بنتے مٹ جن کو ہم کہتے ہیں ان کے برابر اس کیا چاہتے پتے تھے اور شور نہ کرو چلو سنو بات اور فرمایا اس کو رنگ رنگ کے پروانے چمتے ہوئے تھے کوئی سبز کوئی سرخ سمجھا سی کوئی نیلے سمجھا وہ ملے تھے وہ کیا تھے کدرت اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کی چیز نیچے نہیں آتی نیچے کی چیز اوپر جبریل کا وہاں گھر ہے جبریل کا وہاں کیا ہے گھر ہے جبریل اس کے اوپر نہیں جا سکتا سنو بات قانون یہ ہے کہ انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے سمجھا تو کپڑے عمدہ پہنتا ہے اینکیں لگاتا ہے سمجھا ٹوپیاں پہنتا ہے اور پھر بند چھن کر باہر نکلتا ہے ایسے ہے نہیں لیکن جب انسان گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اصلی روپ میں ہوتا ہے گھر کے اندر انسان آپ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے تو جبریل کو اس کے گھر میں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے گھر میں اس کو دیکھا ہے فضرت المنتہا پر جا کر اس کو دیکھا ہے اور قانون ہے کہ ہر انسان گھر کے اندر اپنے اصلی روپ میں کھڑا ہوتا ہے تو جبرین کو اپنی اصلی حالت میں وہاں دیکھا جائے سمجھا ہند فدرت المنتہا مکان نزدیک فدرت کے درخت بیری کا جو انتہا کو ہے جنت الموا شرف سے فدرا چڑھ ہے شرط سدرا وہ درخت بڑا عمدہ ہے مشرف مکرم ہے کہ اس درخت کے ہاں ہے بہشت رہنے کی بہشت رہنے کی رہنے کی بہشت جس کے اندر ان شاء اللہ تعالی آخرت میں داخل ہوں گے اللہ سب کو نصیب فرما دے وہ بھی وہاں ہے ہاں اس درخت کے یہ بزرگی حاصل ہے کہ وہ جنت کے قریب ہے تو شخص سدرا یا وشا زمانے رو جاتے لکھا ہے کب دیکھا جب سے ڈھانک رہا تھا اس بیری کے درخت کو جو کچھ کے ڈھانک رہا تھا جو کچھ کے جو تھا تھا رکھا گیا ہے ابہام عدمت ہے عدمت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ عظیم شان چیزیں تھیں جو درخت پہ چمٹی ہوئی تھی میں نے بتایا وہ کیا تھے ملکہ تھے ماں گاغل وما مات جواب شبو کیا لکھا ہے اور شبہ کا جامع طرف دیکھو آدمی جب ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے نا تو انسان پر ایک تحیر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو پورا نہیں دیکھ سکتا اور ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے ایسے ہے نا جی شبہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب اوپر گئے تو ممکن ہے حضرت پر تحیر تاری ہو گیا ہو دہشت تاری ہو گئی ہو اور اصلی چیز جو جبریل جس کو دیکھنا تھا اس کو پورا نہ دیکھا ہو اور ادھر ادھر دیکھتے رہے ہوں اللہ سنا خبردار یہ بات بھی نہیں ہوئی غلب جواب شبو لکھا ہے اور کیا لکھا ہے ہاں ہاشیہ بری بارہ کا دوسری سطر کا آخر ہے دیکھو دیکھو اوپر اوپر اوپر اوپر ہاشیہ دوسری سطر کا آخر یعنی ایسے عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہ سکے ہوں حیرت زدہ ہو کر فرمایا ماضا غلبہ کرو نہیں ہٹی دید حضرت کی دید ہٹی نہیں ہے جس چیز کو دیکھنا تھا اس چیز سے ادھر ادھر نہیں ہوئی بما تھا اور نہ حد سے نکلی اور نہ آگے بڑھی سمجھا میری طرف دیکھو جس چیز کو دیکھنا تھا اس کو بھرپور دیکھا اور جس چیز کو نہیں دیکھنا تھا اس کی طرف دین ہی نہیں کیا سمجھ رہے ہو ماں کا منع اصلی جگہ سے ہٹ جائے دید پر میں اصلی جگہ سے ہٹی نہیں ہے نہیں ٹیڑھی ہوئی دید نہیں ہٹی حضرت کی نظر مبارک وہ ماتغا اور نہ مقصود سے ادھر ادھر نکلی ہے ادھر ادھر بھی نہیں نکلی بلکہ خاص اسی چیز کو دیکھا ہے جس چیز کے دیکھنے کا حضرت کو حکم ملا تھا کیوں اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر نے تو میری قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہوئے ہیں یہ تحیر اس انسان پر تاری ہوتا ہے جس نے آج تک کچھ نہ دیکھا ہو میرے پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات دیکھی ہے قوت استقلال ہے اور یہ دلیل نفی ہے ماں ماں کا نفی ہے جو اس کی دلیل ہے اس لیے کہ البتہ تاکہ دیکھا ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نشانات قدرت اپنے پروردگار کی القبرا بڑی بڑی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں تو بڑی بارت ہے لیکن ان میں بھی یہی حالت استقلال رہی لیکن ان میں بھی یہی حالت استقلال رہی حضرت کی دید ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ون نظم کے بارے میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے دو دعوے ہیں کتنی دعوے ہیں ایک یہ کہ پکار اور عبادت کے لئے اللہ کے سوا اور کوئی اور دکھ یہ کہ اللہ کے دربار میں شفیع قہری اور شفیع غالب والد کو اب افرایتی طب اللہ کے غجر ہے جو لوگ یہ دعویٰ نہیں مانتے تھے ان پر غجر ہے ایک ولید ابن مغیرہ نامی ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ کے اندر یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے ولید بن مغیرہ یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ بڑا مالدار تھا اور یہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کے ساتھ بیٹھنے لگا اور حضرت کا قرآن بھی سنے اور بیٹھے بھی اور مائل ہونے لگا تو ابو جہل نے یا کسی اور نے اس کو کہا کہ تم ٹو جاتا ہے وہاں قرآن سنتا ہے اس نے کہا مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں سچی معلوم ہوتی ہے مجھے اس نے کہا پھر تیرے باپ دادے جو تھے وہ جھوٹے تھے سارے وہ باطل پر تھے اس نے کہا یار مجھے کیا میں مجھے تو خدا کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیغمبر سچا ہو اور ہم اس کو نہ مانیں اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اس نے کہا بابا تو اپنے باپ دادے کے دین پر واپس آ جا اسی پر پکا ہو جا اور مجھے اتنی پیسے دے دے تو کیا مت کے دن جو بھی تیرے اوپر عذاب آئے گا میں اٹھاؤں گا کتنے مطالبے کیے دو ایک یہ کہ باپ دادے کے دین کی طرف واپس آ جا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے اور دوسرا یہ کہ مجھے اتنی پیسے دے کچھ رقم دے مجھے تو میں تیرا کیا مت کے دن سارے کا سارا بوجھ میں اٹھا لوں گا چنانچہ اس نے پھر کچھ پیسے بھی دیے اس کو اور پھر وہ پھر دیا سمجھا نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا قرآن سننا وہ سب کا سب اس نے بند کر دیا یہ اس پر نجر ہے یہاں بھی ہے اور آگے بھی اس کی بڑی تبدیل آئے گی ان شاء اللہ سورہ قلم کے اندر افرائے اقدا کرو مانے کا آیا پر دیکھا ہے تو نے اس انسان کو جس نے منہ موڑا ہے اعراض کیا ہے اور منہ موڑا ہے دین حق سے وہ آپا اور دیا ہے اس نے تھوڑا سا کا منع دیا ہے اس نے تھوڑا سا وہ اقدا اور سخت نکلا ہے اقدا کا مانا بند کر دیا ہے بھی مانا ہے مرادی مانا اور اس کا مانا سخت نکلا ہے بھی اصل میں اقدا جو ہے یہ کدیا سے مشتق ہے کس سے کدیا کدیا کہتے ہیں کہ کنواں کھودنے والا جب کنواں کھود رہا ہو کھودتے کھودتے آگے ایک پتھر کی سخت چٹان آ جائے جس کو وہ کھودنے کی طاقت نہ رکھے وہ نہ کھودی جا سکے بڑی سخت ہو اس کو کہا جاتا ہے کدیا جنہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے انہوں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ جب غزل خندق کے موقع پر خندق کھودا جا رہا تھا تو آر دس کدیا تم شدید تم آگے بڑی سخت چٹان آ گئی جس صاحب کرام سے نہیں کھودی جاتی تھی تو نبی علیہ السلام نے خود کھودی تو کدیا سے ہے تو اب اقدا کا معنی تو ہوگا سخت نکلا کیا معنی ہوگا اور مرادی معنی نے یہ بھی کیا ہے اور اس نے بند کر دیا یعنی جو کچھ اس نے دینا تھا وہ دینا بند کر دیا اس نے آپا پلیلن اور دیا اس نے تھوڑا سا وہ اقدا اور سخت نکلا ہے یہ تو ہے مانا مراد کیا ہے آفا کلیلن و اقدا سے اس کی دو مرادیں ہیں تو سمجھو بات کتنی مرادیں ہیں ایک مراد تو یہ ہے کہ یہ اس پیسے کے بارے میں ہے وہ جو اس آدمی نے ضامن نے طے کیے تھے کہ اتنی پیسے مجھے دے تو قیامت کا سارا بوجھ تیرا میں اٹھاؤں گا تو اس کو اس نے کچھ پیسے دیے اور کچھ نہ دیے کچھ پیسے دیے اور کچھ نہ دیے تو آپ کلیلن تھوڑے سے پیسے دیے اور پھر سخت نکلا یعنی پیسے دینا بند کر دیا اور دوسرا مطلب جو ہے وہ آتا کلیل اقدا کا یہ ہے کہ دیا اس نے تھوڑا سا یعنی نبی علیہ السلاط و تسلیم کو اس نے اپنی محبت اور ایمان اور یہ جو ہے چاہت یہ کچھ دی اور پھر سخت نکلا یعنی پھر رک گیا سمجھ آیا ہے آتا تھا نا قرآن سنتا تھا بیٹھتا تھا تو حضرت کو اس نے کچھ محبت دی سمجھا کچھ اس نے خواہش دی اور ظاہر کی کہ میں ایمان قبول کروں گا یا قرآن سنتا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوگی اقدا سخت نکلا یعنی اس نے سارا کم چھوڑ دیا آتا قلیلوں و اقدا اور دیا اس نے چھوڑا تھا وہ اقدا اور سخت نکلا آئندہ علم الغیب فہو یرا آیا اس کے ہاں علم غیب ہے جرا پس وہ دیکھ آیا ہے علم غیب ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ مذہب ہمارے باپ دادوں کا برحق ہے ملح کا شفاعت کریں گے وہ سمجھ رہے ہو جی۔ آئندہ علم الغیب ہے آیا اس کے ہاں علم غیب ہے فہو ذرا پس وہ دیکھ آیا ہے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے اور ملے کا بھی شفاعت کریں گے ام لم جو نبا حضرت یہ دلیل نقلی لکھا ہے نیچے ہاں، دلیل نکلی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسا علیہ السلام کے سوف سے خبر دیا گیا وہ ساتھ اس کے جو بیچ صحیفوں موسا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہے موسا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی کیا اس کو اطلاع نہیں ہے حضرت دو باتیں سمجھنی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ صحف موسا اور ابراہیم کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا گیا ہے سمجھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دو بزرگ جو ہیں یہ معروف تھے ابراہیم علیہ السلام عرب کے اندر معروف تھے اور موسا علیہ السلام بنی اسرائیل میں معروف تھے یہ دو بڑے معروف ہیں پیغمبر اس لیے ان کا نام لیا گیا اور دوسری بات کہ یہ خحیفے جو تھے کتنے تھے اس کی صحیح تعداد تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا روایات کے اندر یہ ہے کہ دس دس صحیفے تھے دس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور دس صحیفے موسا علیہ السلام کے پاس آیا نہیں خبر دیا گیا اس ان باتوں کی جو بیچ صحیف موسا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہے اللہ وفا اللہ وفا بلکہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے پورا کیا اللہ پاک نے جو جو کام ان کے ذمے لگایا انہوں نے سارے کام چکیے پورے کیے اللہ نے فرمایا اور جگہ پر پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے پارے میں عزب تلا ابراہیم رب ہوں بکل ماتن ہاں یہاں وفا ہے اور وہاں چاہے اتما ہوں گا سمجھا اتما اور وفا ایک ہی معنی میں ہے حضرت نے وہ پورا کیا کیا مانا اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا امتحانات کی بھٹی میں ڈالا لیکن آپ نے پورے پورے احکامات کی تبلیغ فرمائی اور ان امتحانات کے اندر آپ پاس ہو گئے یعنی مشکلات اور مسائل کی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور احکاموں کی بجا بری تھی وہ جس نے پورا کیا احکام کی پوری بجا آب کی تھی نہیں لکھا ہوا ہاں اللہ تاضر واضح کن وزرا اوکھرا حضرت یہ ان لا ہے نا چلا گئے یہ ان لا نہیں ہے ورنہ تازیرا ہوتا یہ مرفو ہے اصل میں تھا ان لا تازیرا کیا تھا ہاں ان جو ہے یہ من ملا ہے ہاں اللہ تازہ اوکھرا مضمون اول کیا لکھا ہے یہ پہلا مضمون ہے صحف ابراہیم و موسا کا کہ بے شک شان یہ ہے نہیں اٹھائے گا اور ہے نہیں ہے خیال کرو ذرا یہ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی نفس دوسرے کا خیال کرو واضح تم کا موصوف بھی نفسن ہے اور اخرا کا موصوف بھی کیا ہے نفسن ہے اب منع پھر کر رہا ہوں کہ بے شک شان یہ ہے نہیں اٹھائے گا کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا کیا نہیں اٹھائے گا ذرا نفس اخرا بوجھ کسی نفس دوسرے کا ایک نفس جس پر اپنا بوجھ پڑا ہوگا وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا میری طرف دیکھو سوال ہوتا ہے اوپر دیکھو سمجھے بات اللہ فرماتے ہیں اللہ کا زیرو بازرا کن وزرا ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا حالانکہ خود پرانے پاک میں آگے آئے گا ان ہم کبوت میں پڑھیں گے والا یش میں لن افقال ہم و افقالم ما ہے والا یش میں لن افقال ہم و افقالم ما افقال یہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ دوسروں کے بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے کچھ سمجھ آیا ہے والا جل افقالم افکالم مفقالحم اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے تو وہ آیت آیت کے ساتھ وہ ہے جواب عرض کر رہا ہوں سنو بات جواب یہ ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے اس کی کتنی صورتیں ہیں دو ایک صورت تو یہ ہے کہ زید کا بوجھ عمر پر ڈال دیا جائے اور زید کو فارغ کر دیا جائے زید کا سارا بوجھ عمر پر ڈال کر عمر کو اپنا زید کو اونچا کر دیا جائے فارغ کر دیا جائے زید کا سارا بوجھ عمر پر ڈال دیا جائے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ زید کا کچھ بوجھ عمر پر ڈالا جائے کچھ بوجھ زید خود پر ڈالا جائے کتنی صورتیں ہو گئی دوسری سوچ کیا ہے کہ زید کا آدھا بوجھ ڈالا جائے کس پر ہمر پر اور آدھا بوجھ زید خود اٹھائے یعنی زید فارغ نہ ہو اللہ و وادر وزرا اخرا کے اندر جو نفی ہے وہ نفی اس صورت کی ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈال کر پہلے کو فارغ کر دیا جائے مثلا زید کے سارے گناہ عمر پر ڈال دیے جائے اور زید کو بے باک کر دیا جائے فارغ کر دیا جائے یہ صورت بالکل نہیں ہوگی تو سمجھ آیا ہے البتہ وہ صورت ہوگی جو اس آیت میں ہے کہ معاف مسکالم اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے کچھ بوجھ دوسروں کا بھی اٹھائیں گے کچھ بوجھ کچھ بوجھ دوسروں کا یہ اٹھائیں گے کچھ وہ دوسرے خود اٹھائیں گے کچھ سمجھ آیا یہ بات نہیں آئی ہاں؟ تو وہ میرے خیال جمعہ کا ناغا مناسب نہیں تھا جی یہ بات سمجھ آئیے نہیں آئی ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈال کر پہلے کو بالکل فارغ کر دیا جائے یہ صورت نہیں ہوگی البتہ یہ ہے کہ کچھ بوجھ دوسرے پر کچھ بوجھ اس کی اپنے ہوگا اب اللہ تعالی پر یہ عبارت ہے ایسے طور سے کہ کرنے والا بری ہو جائے ایسے طور سے کہ کرنے والا بری ہو جائے اس کو بالکل بری کر کے فارغ کر دیا جائے دوسرے پر ڈال دیا جائے یہ صورت بالکل نہیں ہوگی سمجھ آیا جی، جی۔ میرے طرف دیکھو اور بات آپ حقیقت میں اگر دیکھا جائے حضرت تو اللہ تاجر ذروغاز الوزرا اللہ تاجر ذروغاز ایک ایک بوجھ دوسرے پر بالکل نہیں ہوگا سمجھا وہ کس طرح بھی سنو بات کفار کے دو طبقے ہوں گے کسی طبقے ہوں گے ایک زال اور ایک مزل ایک زال ایک ہے زال میں گمراہ ہونے والے اور ایک ہے مزل میں گمراہ کرنے والے جو ہے گمراہ ہونے والے جو گمراہ ہو گئے <clears throat> اللہ ہم سب کو فرما دیں گمراہ ہونے والوں کا ایک گناہ ہے گمراہ ہونا کتنی گناہ ہے ایک گناہ ہے تو وہ گمراہ ہو گئے راہ رات سے ہٹ گئے اس لیے ان پر ایک بوجھ آئے گا کتنی بوجھ آئیں گے جو ہے مزل گمراہ کرنے والے ان کے دو گناہ ہیں ایک وہ خود گمراہ تھے دوسرا انہوں نے دوسروں کو ان کے گناہ کتنی ہیں اب ان پر بوجھ بھی کتنی آئیں گے دو ایک بوجھ اپنی ضلالت کا آئے گا کہ وہ خود گمراہ تھے ضلالت کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرا بوجھ اٹھائیں گے مزلیت کا جس کا وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا سمجھا تھی اضلاع جس کو تم کہتے ہو ایک بوجھ ان کا اپنا ہوگا کہ وہ خود گمراہ ہے خود گناہ کیے کفر کیے شر کیا اور دوسرا گناہ ان پر اضلاع کا آئے گا کہ انہوں نے جتنی بندوں کو گمراہ کیا وہ اتنی بندوں کا بوجھ ان پر آئے گا لیکن وہ ان بندوں کا گناہ نہیں ہوگا وہ ان کا گناہ ہے میری طرف دیکھو زید نے چار بندوں کو الیاز و بلا گمراہ کیا ہے کتنی بندوں کو تو اس بندے کا اضلال ایک گناہ اس کا اضلال اس کا اضلال اس کا اضلاع چار گناہ اس پر آئیں گے لیکن یہ چار گناہ کس کے ہیں کے جو اس کا اپنا فیل ہے ازلال کے ہے لیکن اضلال کس کا فیل ہے زید کا ان چار بندوں کا فیل اضلال ان کا فیل تو زلال ہے گمراہ ہونا اور زید پر جو بوجھ آ رہا ہے وہ زلال کا نہیں وہ کس کا ہے اضلال کا ہے چونکہ اس نے ان چار کو گمراہ کیا تو چار گنا آئیں گے جتنی بندوں کو گمراہ کرے گا اتنی گنا آئیں گے لیکن یہ گنا دوسروں کے نہیں یہ وید کے اپنے گنا ہے بظاہر دوسروں کے ہیں حقیقت اس کے اپنے ہیں یہ عید کا گنا ہے کیونکہ جس طرح دلال گنا ہے عید بھی کیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے تو حقیقت یہی ہے اللہ کا درباد اخرا اور جو ہے اس کے اندر وہ دوسرے بوجھ جو ہے وہ کون سا ہے عز لال کا گناہ ہے کہ دوسروں کو اس نے گمراہ کیا جتنی بندوں کو گمراہ کرے گا اتنی گناہ اس کا ہے وہ اللہ فل انسان ہے اللہ یہاں بھی ان جو ہے یہ مخففہ من وہ ہے اصل میں تھا انا ہو کیا تھا اور یہ دوسرا مضمون ہے اور یہ کہ بے شک شان یہ ہے نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ کچھ جو وہ خود ساز کرتا ہے جو خود ساز کرے گا خود کوشش کرے گا محنت کرے گا وہی ملے گا اس کو میری طرف دیکھو جہاں بھی مسئلہ سمجھا دوں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مالی صدقات جو ہے مالی عبادت جس طرح صدقے وغیرہ ہے قربانی ہے مالی صدقے کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے اور اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں سمجھ رہے ہو جی۔ مالی صدقے کا ثواب مالی عبادت مالی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے بندہ مثلا صدقہ دے اور کہے یا اللہ اس کا ثواب فلانے کی روح کو بخش یہ تو بالکل جائز ہے آل عالفنت میری بدنی عبادت مثلا بندہ دو رکعت نفل کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا ثواب یا اللہ فلانے کو دے دے روزہ رکھتا ہے کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو دے دے تو تمام احناف اس کے قائد ہیں تمام احناف اس کے ہدایہ میں بھی تم نے پڑھا ہے یہ مسئلہ بانگ کا ہدایت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مستقل مسئلہ ہے باب الحج عن الغیر باب الحج دوسرے کی طرف سے حج کرنا یہ مستقل عنوان ہے وہاں یہ بات محتاذ منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کا سواب دوسرے کو نہیں پہنچایا جا سکتا کراچی میں یہ مسئلہ بڑا اٹھا ہوا ہے خاص طور پہ اب ہمارے علاقے میں بھی آ رہا ہے وہ جی عادت پیش کرتے ہیں انا خاجہ ہوں اللہ صلی انسان اللہ کہ اللہ نے فرما دیا کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو وہ خود سائز کرے اور محنت کرے اور کچھ بھی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہو اب اس آجت کے میں دو جواب دے رہا ہوں تین جواب ایک جواب الزامی اور دو جواب تحقیقی الزامی جواب یہ ہے کہ یہ آیت سمجھو مولوی توجہ کرو یہ آیت جس طرح ہمارے مخالف ہے بظاہر یہ ان کے بھی مخالف ہے کیوں اس لیے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دعا کرے دوسرے کے لیے کہے یا اللہ فلانے کے گناہ بخش دے یا اللہ فلانے کو جنت نصیب کر تو دعا کے تو قائل ہیں نا وہ لوگ حالانکہ دعا بھی دعا کی بھی یہ آیت نفی کر رہی ہے کیوں یہ آیت کہتی ہے کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو اس نے حاج کیا ہے اور دعا تو دوسرا مانگ رہا ہے تو سمجھ آ رہا ہے یہ آیت دعا کی بھی نفی کر رہی ہے کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ انسان کو صرف وہی کچھ نفی اس بات ہے نا اللہ صلی انسان اللہ آیت کہتی ہے کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو وہ خود ساج کرے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا خواہ و دعا ہو خواہ و عبادت ہو کوئی چیز بھی ہو تو جس طرح <clears throat> یہ آیت ہمارے مخالف ہے تمہارے بھی ماں ہوا جواب حکم فا ہوا کچھ سمجھ آیا نہیں جواب یہ ہے رد الزامی یہ ہے کہ اس آیت کو تم استدلال میں نہیں پیش کر سکتے اس لیے کہ یہ آیت تمہارے بھی خلاف اور مخالف ہے کیوں اس لیے کہ تم دعا کے قائل ہو حالانکہ یہ آیت دعا کی بھی رد کر رہی ہے یہ آج کہتی ہے کہ نہ دعا نہ عمل نہ عبادت ایک انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا یہ تو ہر چیز کی نفی کر رہی ہے تو یہ آیت جس طرح ہمارے مخالف ہے تمہارے بھی مخالف ہے نہ ہوا جواب حکم ہوا کچھ سمجھ آیا ہے دوسرا جواب تحقیقی عرض کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے جو جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ من قبلنا کیا ہے یہ ابراہیم اور موسا علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے اور ہماری شریعت کے اندر کیونکہ اس کے خلاف آ چکا ہے اس لیے اب یہ من قبلنا ہماری شریعت کے اندر یہ حجت نہیں ہے کچھ سمجھ آیا تیسرا جواب جو اصلی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت سایہ ایمانی کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے ساز ایمانی کے بارے میں کے اندر ہے کہ ایک انسان کا ایمان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے گا ایک انسان کا ایمان دوسرے انسان کو فائدہ ایک انسان کو کافر ہے اور اس کا باپ یا بیٹا یا بیوی موحد ہیں تو ان کی توحید مشرق کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے یہ ساج ایمانی کے بارے میں ہے یہ ساج عمل کے بارے میں دلیل کیا ہے دلیل ایک تو یہ ہے کہ خود قرآن میں اگلے دن پڑھ رہے ہو الحقنا بہم وما من من یاد ہے بلینہ تباہ درریت بے ایمان الحقنا بہم ایک آدمی نے ایمان قبول کیا اس کے بعد عمل کیے بہت سارے اس کا درجہ بن گیا دسواں جنت کے اندر اور اس کا بیٹا یا باپ یا بھائی یا اولاد یا بیوی وہ ہے تو مومن وہ بھی جنتی ہے لیکن اس کے پاس اعمال کلیلہ ہیں اور ان کا درجہ دسواں نہیں بلکہ نیچے ہے پانچواں درجہ ہے تو اس بڑے عامل کی رعایت کر کے ان کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے گا پڑھائی ہو نہیں پڑھائی بھائی اس نیک آدمی کے اعمال کے فائدہ دیا نہ دیا قرآن میں آ گیا اس کے اعمال نے فائدہ دیا کہ اس کے اعمال کی وجہ سے یہ نیچے والا اوپر چلا گیا ایمان کی وجہ سے نا ایمان تو اس نیک کے پاس بھی ہے اور اس چھوٹے درجے والے کی پاس بھی ہے ایمان میں تو دونوں مشترک ہیں جس کی وجہ سے جنت میں چلے گئے لیکن نیک کے پاس اعمال زیادہ تھے وہ دسویں درجے میں گیا اور اس کے پاس جو ہے چھوٹے درجے والا اس کے پاس اعمال کلیلہ تھے اس کا پانچواں درجہ تھا لیکن اللہ نے اس نیک کے اعمال کی ریت کر کے چھوٹے کو بھی بڑے درجے میں پہنچا دیا کچھ سمجھ آیا ہے نہیں آیا جی اور دوسری دلیل دوسری دلیل یہ کہ سیاہ کو سباب کے اندر ساز ایمانی کر دیا ہے کیا ہوں سیاہ کو سباب میں کس کا ذکر ہے ساز ایمانی کا ذکر ہے ابھی جو پڑھ رہے ہیں فرح طلبی طلّہ آپا پلیلو الغ بغیر وغیرہ یہ ساری بات کرتی ہے کفر و ایمان کی ہے نا ابھی میں نے نہیں بتایا کہ اس نے کہا کہ مجھے خوف لگتا ہے میں اس لیے جاتا ہوں اس نے کہا تیرا سارا بوجھ میں اٹھاؤں گا آگے بھی یہی آ رہا ایمانیات کی بات آ رہی ہے ساری تو یہ سیاق و سباب اور وہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں فائد ایمانی مراد ہے فائد اعمال والی مراد نہیں آئے اور الزامی جواب بھی یاد رہے گا تمہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ تو ویسے دعا کی بھی نفی کر رہی ہے کہ ایک آدمی کو صرف وہی کچھ ملے گا جو خود ساز کرے دوسرے کی دعا دوسرے کا عمل کچھ بھی فائدہ نہیں کرتا حالانکہ دعا کے تو سب قائل ہیں کرو ان سو فیورا اور یہ کہ بے شک نہ ساج اس کی کمائی اس کی ان قریب دیکھی جائے گی یعنی وہ اس کو میزان کے اندر دیکھے گا کہاں دیکھی جائے گی میزان کے اندر جو جزا الجزا جزا اس کے بعد بدلہ دیا جائے گا اس سائے کا جو جزا ہو کا ہو زمیر کہاں جا رہا ہے ساج کی طرف اس کے بعد بدلہ دیا جائے گا اس ساج کا جزا پوری پوری وہ ان ربے کا اور یہ کہ بے شک طرف تیرے رب کے ہے المنتہا پہنچنا سب کا پہنچنا جب یہ ساری باتیں ہیں کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا انسان کو اپنی کمائی کا فائدہ ہوگا اور بدلہ بھی پورا ملے گا اور سب نے جانا بھی ہے اللہ کے پاس تو کیسے وہ نڈر ہوا وہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا تو لکھ لو لکھ لو لکھ لو ہمت کرو المنتہا کو الا رب المنتہا پر لکھ لو تو کیسے وہ نڈر ہوا تو کیسے وہ نڈر ہوا اتنی بات کے باوجود لکھ لیا تو کیسے وہ نڈر ہوا دیکھ لیا بھائی کرو منا ان کا اب حضرت خیال کرو ذرا ان ہوگا و اب کا مسئلہ علا میں گزر آئی ہے <coughs> ترجمہ کر لو پھر میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ اور بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے خوش کرنے والا اور رلانے والا اللہ پاک ہے اور بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی مارتا ہے اور جلاتا ہے جان نکالتا ہے اور جان ڈالتا ہے اور بے شک وہی اللہ پاک اسی نے پیدا کیے ہیں ازوجین جین دونوں قسم ازوجین جین دونوں قسم یعنی مذکر اور مونت ملو پوساتن پانی کے ایک قطرے سے اذا تمنا جب کے ٹپکایا جاتا ہے وہ رہ میں عورت میں وہ انا نش ات اخرا اور یہ کہ بے شک اسی اللہ کے ذمے ہے علیہ کمانا اللہ کے اوپر ہے یعنی اس کے ذمے ہے انش اتل اخرا پیدا کرنا دوبارہ دوبارہ پیدا کرنا اسی کے ذمے ہے حضرت میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا میں عرض کروں گا یہاں بھی آج عرض کر رہا ہوں کہ آلے ہے جو ہے نا آلے ہے کہ اللہ کے اوپر ہے اللہ کے ذمے ہے حالانکہ اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ذمے تو اللہ مکلف تھوڑا ہے کسی بات کا اللہ یہاں تو آ گیا انا علیہ شاط الخرا حالانکہ اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے اوپر فرض کچھ بھی نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ گویا خدا کے ذمے ہے اتنا ضروری ہے کہ گویا ہاں یعنی یہ ضرور ہو کر رہے گا جس طرح آپ کہہ دو نا کہ یہ کام میں ضرور کروں گا یہ میرے ذمے ہے سمجھا نا جی حالانکہ آپ کو کسی نے ذمے نہیں لگایا آپ خود کہہ رہے ہو کہ میرے ذمے ہے یعنی میں یہ کام ضرور کروں گا کنایا ہے کہ میں ضرور کروں گا ورنہ ذمے کچھ بھی نہیں ہے انا علیہ ہے کہ لکھا ہے یعنی ایسا ضروری ہے کہ ذمے ہے ایسا ضروری ہے ہے اور بے شک اوپر اسی کی ہے اٹھانا دوبارہ وہ ہو اغنا و اقنا اور بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی ہے اغنا جس نے دولت مند کیا وہ اپنا اور فقیر کیا اقنا کے دو معنی ہیں ایک معنی تو ہے خزانے دیے کیا معنی ہے پنیا سے ہے اس کا معنی خزانے ہوتا ہے غنی کیا اور خزانے دیے اور مقابلہ ہے کیونکہ نا اگنا کے ساتھ پیچھے بھی مقابلہ آتا ہے نا جی ادہ کا اب کا اماتا آیا اور ازاکارا حل کا تو یہاں بھی اگنا کا مقابلہ اپنا ہے تو اپنا کا معنی دوسرا کریں گے وہ بھی معنی کیا ہے اور تنگ دست کیا ہے اور اپنا جو ہے نا اپنا اپنا جو ہے یہ اپنا افعال کا باب ہے اور افعال کا باب جو ہے حمزہ بازوں کا سلب ماخذ کے لیے بھی آتا ہے تو اپنا کا اصلی معنی ہوتا ہے اور خزانہ واپس لے لیا اپنا کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے خزانہ واپس لے لیا پیسہ واپس لے لیا تو جس سے خزانہ اور پیسہ واپس لے لیا جائے فقیر ہو گیا یہ مرادی معنی ہے اور بے شک وہ اللہ پاک وہی غنی کرتا ہے وہ اپنا اور وہی تنگ دست کرتا ہے وہ انہوں ہوا رب شعرا اور بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی ہے مالک شعرا ستارے کا مسئلہ میں تفصیل سے رہے ہو کہ شعرا ستارے کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا ہے اور بے شک وہ اللہ پاک وہی ہی ہے مالک شعرا ستارے کا حضرت اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ انہ ہوگا اب ہاکا و اب کا کہاں ہے ان ہوگا وہاں زمیر قتل لایا گیا ان ہوا اب آکا اس کے بعد ان ہوگا اما اس کے بعد ان خالہ کا پر ہوگا زمیر فصل نہیں ہے اس کے بعد ان علیہ نشت الخرا کے بعد ان ہوگا اپنا ان ہوگا شہرا تو جناب من چار جگہوں پر زمیر فاصل لایا گیا کتنی جگہوں پر اضحا کا ان ہوگا اما کا اپنا اپنا اپنا اور ہوگا رب الشعرا چار جگہوں پر تو ہوگا فصل کا لایا گیا اور خالہ کا زو زکر زکرب پر ضمیر فصل کیوں نہیں لایا گیا یہ تم نے مسئلہ میں پڑھ لیا تھا کہ چونکہ وہ لوگ توحید فی الخالقیت کے معتقد اور قائل تھے جی، جی۔ توحید فی الخالقیت کے معتقد اور وہ خالق اپنا اپنے معبودوں اور سارے جہان کا صرف اللہ کو مانتے تھے اس لیے خالقیت کے مسئلے کے اندر نبی علیہ السلام اور مشرقین مکہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا تو اس کو ضمیر فصل اور حسر کے کلمے کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ چار کلمے جو ہیں ہنسانا اور رلانا خوش کرنا مغموم کرنا بیٹے دینا بیٹیاں دینا اور کیا نام ہے اپنا دولت دینا تندرست کرنا یا یہ مالک ہونا ستارہ شہرا کا یہ چیزیں جو تھی یہ مختلف تھی تھی کیا علیہ السلام اور ان کا اختلاف تھا آپ کہتے تھے خوش